ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قلم بقلم قلم بقلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومین سیا ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له له يضلله هادي ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقد أخرج أحمد عن عثمان بن أن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون لقلوبهم فاشترطوا على رسول الله الله صلى عليه وسلم ألا يعشروا ولا ولا يجبوا ولا استعمل عليهم غيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوا فيه وآخر جابو داود أيضا أنبا بن سالب جابر رضي الله عنه انشان ثقیف ندوایا قال اشترت على رسول اللہ اشترت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدقت علیہ ولا جہاد وإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا إلى آخر الحديث قابل احترام بھائیوں دوست بزرگوں معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو معمولی گناہ کو معمولی مت سمجھو یہ آدمی کب دھوکے میں پڑتا ہے صرف ایک کمزوری کی وجہ سے پوری شریعت میں ایک کمزوری ہے دوسری کمزوری نہیں ہے ایک کمزوری بندے میں جب آتی ہے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا رخ صحیح ہو جاتا ہے وہ ایک کمزوری سمجھو جیسے بتاتا ہوں نا کہ تین نیکیاں شریعت میں ایسی ہیں پوری شریعت میں کہ جس کا وزن نہیں ہوگا کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور آخرت تک اللہ لے کے چلتا ہے ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے کہ اس میں معمولی اخلاص کافی ہے پورا اخلاص کی ضرورت نہیں روزہ قبول کرانا ہے پورا اخلاص لاؤ تراوی قبول کرانی ہے پورا اخلاص لائیے آپ حج قبول کرانا ہے پورا اخلاص لائیے لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ پورے اخلاص کی ضرورت نہیں معمولی سا اخلاص معمولی اور وہ کیا ہے وہ ہے خدمت کسی کی خدمت کرو تو معمولی سا بھی zero zero zero zero zero پر جاؤ آپ ایک دو تین چار پر نہیں ضرور ضرور پر جاؤ معمولی سے بھی خیر ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا گندی عورت تھی بہت خراب عورت تھی لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ طائفہ ہے یہ خراب ہے یہ یوں ہے لیکن اس نے خالی کتے کو پانی پلایا ہے اس خدمت پر جنت مل گئی ایک کمزوری ہم میں وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی گنا کرتا ہے وہ کمزوری دور ہو جائے تو گنا آدمی چھوڑ دے گا اور وہ کیا ہے آخرت کا استحصار نہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کے آخرت کا استحصار ہوگا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا وہ ہر نیکی کو بڑی سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے توحیف دے دی ہر گناہ کو بڑا سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ گناہ مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کر دے گا بعض مرتبہ معمولی معمولی گناہ ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کی وجہ سے اللہ اسے مرتد بنا دیتا ہے ایمان چھین لیتا ہے ایک جملے کی وجہ سے اس لیے زبان سے کوئی جملہ نکالو زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے آدمی کیا بولتا ہے وہ سمجھ رہا میں کیا بول رہا ہوں پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ آدمی بولتا رہتا ہے یہ بول تو لے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اب مجھے سنانا تھا ابن عبدالعزیز کا وہ سناؤں گا ان شاء اللہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن ابی سرا یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے رشتہ داری تھی حضرت عثمان کے ام سلمہ کے یعنی ام المومنین کی بھی رشتہ داری میں تھی اور حضرت عثمان کی بھی رشتہ داری میں تھے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان نے اور عبداللہ بھی سرا نے دونوں نے ساتھ دودھ کیا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں نازل ہوتی تھی جب وہ معمولی چوک لمحوں نے پتا ہے کہ سبزی نے سزا پائی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ جب ہوائی جہاز اڑاتا ہے اسے جون سے منزل پکڑنی ہوتی ہے تو وہ رخ طے کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آف سے پہلے ان کے ہاتھ میں کاغذ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے کچھ لکھتے رہتے ہیں تو انہیں منزل طے کرنی ہے کہ انہیں کہاں جانا پھر وہ رخ مقرر کرتے ہیں کہ ہمیں اس رخ پر جانا ہے تو اس رخ پر چلتے ہیں اگر معمولی سا بھی ان کے دل میں ہی آیا تو معمولی سا تھوڑا آگے پیچھے کیا فرق پڑتا ہے نہ یہ معمولی سا تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کو منزل پر نہیں پہنچائے گا بلکہ منزل سے دور اتارے گا دہنے پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں میں پہنو اور بائیں پاؤں کا جوتا دہنے پاؤں میں پہنو تو آدمی چل سکے گا چلے گا تو پتا چلے گا کہ بہلول ہے کوئی مجنون ہے داہنے پاؤں کا جوتا آپ نے بائیں پاؤں میں پہنا ہے بائیں کا جوتا داہنے میں پہنا ہے خالی اتنے ہیر پھیر سے آدمی چل نہیں سکتا ہے تو دین کے معاملے میں ہیر پھیر سے کیسے چلے گا یہ کاتب الوحی تھے اب سے چپ کیا ہوئی وہ چپ کی وجہ سے اللہ نے متد کر دیا اسلام چھین لیا آپ کی ضرورت نہیں جاؤ قرآن نازل ہوا حضر لکھوا رہے ان سمیع العلیم آپ لکھوا رہے ہیں ان نہ سمی العلیم وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے انہوں نے لکھا ان نہ العلیم الحکیم حضور کیا لکھوا رہے ہیں سمیع العلیم اور وہ کیا لکھ رہے ہیں علیم الحکیم تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یعنی ہاں کہنے کا مطلب حضور کا کیا تھا اللہ سید علیم بھی ہے اللہ علیم اور حکیم بھی ہے حضور کا مطلب یہ تھا کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ علیم الحکیم بھی ہے انہوں نے اس کا الٹا مطلب لیا نہیں مجھ پر بھی وہی آئی محمد پر نہیں کہتے مجھ میں بھی یعنی دیکھو میں نے کہا حضور نے حضور نے اتفاق کیا میری بات کو حالانکہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ اللہ جو ہے علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے بس اتنی اتنی چوک پر اللہ نے ہدایت لی مرتد ہو گئی اتنا اونچا آدمی کس سے آدمی آج آدمی کسی سے خط ایک واٹس ایپ کا آپ جو ہے کوئی سبق تیار کراتے ہو یا کوئی امیجز تیار کراتے ہو یا کوئی چیز تو حدیث کا حوالہ ٹھیک ہے کہ نہیں جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں قرآن کا ترجمہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا یا آیت کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں سب کچھ دیکھ داخ کر بعد میں جو ہے آدمی اسے ریلے کرتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ جو آیا لکھ دیا آپ نے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں اعتماد ہوتا ہے معتمد ہوتا ہے سامنے والا آدمی کہ جیسا کہوں گا ویسا کرے گا تو یہ تو حضور کو معتمد تھے سامنے بیٹھنے والے حضور لکھوا رہے ہیں و سمی العلی اور وہ لکھ رہے ہیں ان العلیم الحکیم مرتد ہو اور کئی دنوں تک ارتداد میں رہے حضرت عثمان کے قریبی آدمی تھے رسائی بھائی حضرت عثمان کو بڑی فکر تھی ام سلمہ کی بھی رشتہ داری تھی فتح مکہ کے موقع پر سلمہ ساتھ تھی فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کو نہیں لی تھی حج میں حضور نے ساری محت المین کو لی ہے لیکن فتح مکہ تو غزوہ ہے ایک بیوی خدمت کے لیے کافی ہے ام سلما کو لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ام سلمہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ دیکھو تم بھی چل رہے ہو مکہ فاتحانہ جا رہے ہیں پھر ہم بھی جا رہے ہیں میں بھی ساتھ میں ہوں تو ترتیب کرنا وہ اپنا بھائی عبداللہ ابن بھی سرا اس کا مسئلہ حل ہو جائے چپ ہو گئی ہے لمحوں نے خطا کہ سر نے سزا پائی کبھی بھی دین کے معاملے میں اپنے گھوڑے مت دوڑانا دین کے معاملے میں اپنے گھوڑے گھوڑے کی اللہ ہے بات ختم ہو گئی تو آخرت کا جس کے سامنے استحدار ہوگا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے کھڑا ہونا ہے جواب دینا ہے مرنا ہے آج تو زندگی آج بھی ایسے گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں حالانکہ جنازہ اٹھاتا ہے قبر میں دفن کرتا ہے لوگوں کے موت کی خبریں سنتا ہے سب کچھ لیکن زندگی کیسے گزارے گا جنازے میں جائے گا یہ کہ گا اللہ مجھے معاف کر دے تھوڑا سا اثر لے گا بعد میں دوسرے دن جیسا تھا ویسا برات آئی سب نے گنا معاف کر معاف کر معاف دے گا کوئی تکلیف پہنچائے بھائی معاف کر دینا آج رات میں جو ہے لڑائی والوں کی مفرت نہیں ہوتی ہے معاف کرنا اور دوسرے دن جیسا تھا ویسا رمضان کا مہینہ آیا تو تھوڑا ٹھیک ہو گیا دوسرے رمضان گیا تو جیسا تھا ویسا یہ اللہ کو پسند نہیں بس اتنی بات ہوئی کہ میں بھی دیکھو حضور حضور میری بات کا اتفاق کر رہے نور کھینچ لیا جیسے جیسے میں نے ابو عبداللہ عبر سے کہا تھا اللہ نے نور کھینچ لیا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو دو روایتیں ایک تو مکہ میں رہتے تھے دوسرا یہ کہ میں رہتے تھے سر عثمان نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی تمہارے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ تم مرتد ہو چکے ہو سب جانتے ہیں پورا مدینہ جانتا ہے کہ تم مرتد ہو چکے ہو لیکن یہ کہ تمہاری سیٹنگ کرانی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو اس لیے کہ مرتد جو ہے یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیوں خطرناک ہوتا ہے وہ گھر کا بھیجی ہوتا ہے اسے سب اسلام کا پتہ ہوتا ہے بے ایمان ہے اسے اسلام کا پتہ ہے نہیں وہ باہر باہر کا دشمن ہے اور جو مرتد ہو گیا وہ وہ, وہ آستین کا ساتھ ہے سب معلوم ہے اسے مسجد میں آتا ہے مشورے میں آتا ہے پھر آدمی گڑبڑ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اثر ہوا بہت طبیعت حضور کی طبیعت دیکھ چلتی ہی نہیں تھی یہ تین مرتد ہوئے تھے بڑے بڑے جنہوں نے دھمال کی تھی ایک عبداللہ ابزی بھی سرا تھے ایک اسمد انسی تھا اور ایک دوسرا تھا مسلمہ قذب تھا ان تینوں نے جو ہے سارے اندر کے لوگ تھے ساری چیزیں پتہ تھی ان کو جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تو عبد عثمان جو ہے ملنے کے لیے گئے عبداللہ ابن بھی سرا سے رضائی بھائی تھے بھائی کیا ہے ان کا بھائی چپ ہو گئی مجھ سے ایک جملہ نکل گیا تھا مجھے احساس ہو گیا میں میں نے غلطی کی ہے آپ کچھ بھی سیٹنگ کر کے حضور سے میری معافی کرا دو اور میں اکیلا باہر نکل نہیں سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا یہ عبداللہ اللہ بھی سارا کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے پاؤ بدل کر دو ایک ابدی بھی جہل عبداللہ ابن بھی سرا صفان ابن امیہ ایک دو عورتیں تھیں جو حضور کسان میں یعنی حضور کی برائی میں اشار کہا کرتی تھی وہ ان صاحب کے بارے میں حضور نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ابھی یہ جہاں پر بھی پائے جاوے ان کو چھوڑو میں باقی سب کو ماں ہتھیار مت اٹھاؤ ہمارے سامنے ماں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو ابو سفیان آئے ابو سفیان نے کہا کہ حضرت میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میں ہوں چودھری تو کوئی ذرا تھوڑا مجھے ایسا یعنی ایسی پی ایچ ڈی دو اور ایسی ڈگری دو کہ میری نعت بھی اونچی رہے اور لوگ میری عزت بھی کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ ابو سفیان نے اپنے قوم کے لیے کچھ کام کیا میں بڑا آدمی ہوں آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو فرمایا مسلمان ہو گیا میں رضی اللہ تعالیٰ بن گئے تھے مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بھی حضور کے رشتے دار تھے رشتے دار کیا حضور کے خسر تھے ابو زبیاں ان میں حبیبہ کے والد یہ ابو صفیہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ کے والد تو یہ ابو سفیہ نے آ کر کہا میں مسلمان تو ہو رہا ہوں حضرت لیکن ذرا تھوڑا ذرا وٹ باقی رہے مکہ میں اب ایسا کرو اب میں کیا چاہتے عباس کھڑے اور دوسرے صحابہ کھڑے تھے اور یہ ابو سفیان بات رکھ رہے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری ناک اونچے رہے تو آپ نے اعلان کیا سب کے سامنے سفیان دارا آمین جاؤ تمہیں ہم نے ڈگری دے دی بڑی ابو سفیان کے گھر میں جو بھی مشرق آ گیا اسے امن اسے ہم قتل نہیں کریں گے بس ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ ہم اسے قتل نہیں کریں گے تب ان سفیان بھی کھڑے کھڑے کا ارے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے کتنے لوگ آئیں گے اس میں میں عبداللہ سرا کا قصہ سنا رہا ہوں میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے کتنے لوگ آئیں گے اس میں آپ کا دل بڑا ہے آج تک حضور کی مخالفت کرتے تھے آپ یہ ہیں آپ جادوگر ہیں آپ مجنون ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا دل بڑا ہے یہ اسلام نے ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو پھیر دیا حضرت کچھ اور اعلان کریں تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا گھر بڑا ہے مکہ میں ابو سفیان نے کہا حکیم ابن نظام کا حکیم ابن نظام کا بہت بڑا بنگلہ تھا مالدار آدمی تھے حکیم ابن نظام تو آپ نے اعلان کر دیا من دخل دار حکیم ابن نظام بہو آمین حکیم ابن نظام کے گھر میں جو آ گیا اس کو بھی امن جاؤ تب اس نے کہا حضرت تھوڑا سا اور اور کیا چاہتے ہو حضرت نظام کے گھر میں گھر تک پہنچتے پہنچتے اگر کوئی رستے میں مل گیا اس کو قتل کر دے گا میرے گھر تک آتے آتے کوئی رستے میں مل گیا تو قتل کرے گا ذرا ایسا اعلان کر دیجئے کہ میرے قوم بچ جائے آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فاؤ آمین جو حرم شریف میں داخل ہو جائے مسجد حرام میں یار یعنی ایک تو حرم بہت بڑا ہے حدود حرم وہ نہیں جو مسجد حرم میں آ جائے ہماری مسجد ہے جہاں کعبہ ہے اس کے ارد گرد آ جائے اس کو امن ابو سفیان نے کہا جاتا حضرت تو حرم تک پہنچتے پہنچتے اگر کسی نے مار دیا کسی کو تو کیا ہوگا تو آپ نے چوتھا اعلان کیا جو آدمی اپنا ہتھیار ڈال دے اسے امن جس سامنے سے کوئی آیا ہتھیار ڈال دے تو اس کو امن ابو سفیان نے کہا کسی کے پاس ہتھیار نہیں بےچارا خالی بیٹھ جائے اس کو امن بھائی ہتھیار تو نہیں ہے لیکن بھاگا بھاگا آ رہا ہے جا رہا ہے کہیں بھی بیٹھ جا یعنی مقابلے پر مت آؤ بیٹھ جاؤ بس اس کو امن ابو سفیان نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا اور بھائی اتنا تو میں نے کر لیا کیا چاہتے ہو یہ فرمایا کہ نہیں آپ ذرا آپ نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن کہیں جانے کی ضرورت نہیں کل اپنا گھر کا دروازہ بند کر دو یہ عبد اللہ کی کی نے جب سنا تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا چلو حضور نے کہہ دیا اپنا گھر کا دروازہ بند کرو تو مجھے کوئی مارے گا نہیں لیکن اردو دشمن کے رشتے دار تھے رضائی بھائی تھے ان میں سلمان جو کہہ رہی تھی بعض عورتوں کی عادت تھوڑی سیٹنگ کی ام سلمہ ان کو بہت فکر تھی جی نے دل کی کہ میرا قریبی رشتے دار ہے اور کفر کے عالم میں مر گیا جہنم میں جائے گا کفر کی حالت میں مرا سیدھا جہنم اور ایمان کی حالت میں مرا لیکن گناہ کے ساتھ مرا تو آزاد رہنا پڑے گا آج سر کا درد آدمی برداشت نہیں کر سکتا گھٹنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا قبر کا عذاب کہاں سے برداشت کرے گا فرشتوں کا مارنا کہاں سے برداشت کرے گا یہ تو قرآن کیا آئے ملا وہ دن کیسا خراب دن ہوگا کہ جو بے دین ہوں گے بے ایمان ہوں گے ان کے موت کے وقت میں فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے ماریں گے یہ تو ہے دنیا کے لیے تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو یہ نہیں ڈر صاحب دل لگ جی سر آپ دو گے لیکن فکر تھا اگر مر گیا تو کیا ہوگا مر گیا تو کیا ہوگا اس لیے کہ حضور نے تو نکال دیا ہمیں لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا اللہ اپنی مجلس میں سے نکالی نبی ہمیں اپنی مجلس میں سے نکالی اللہ رسول نے نکال دیا وہ آدمی معروم ہو گیا ساز عثمان آئے ملاقات کے لیے یہ عبداللہ ابدی سرا ایک طرف کونے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے بھائی کیوں رو رہے ہو یہ کہا میرا سیٹنگ کروا دو بھائی چپ ہو گئی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا جو حضور نے کہا سمے وہ لالم تو وہی لکھ دیتا لیکن بس تھوڑا سا بعض مرتبہ آدمی زیادہ ہوشیار ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے ہوشیار بننے جاتا ہے سیدھا سادہ ہوتا ہے سیدھا سادہ وہ نکل پڑتا ہے یہ ہوشیار بننے گئے تو وہ دیکھا آپ نے کہہ دیا ابھی نہیں ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں تو حضرت عثمان نے کیا کہا دیکھو میں تمہیں لے جاؤں گا اور تم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے تمہیں کوئی قتل بھی نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ لیکن تمہارے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کعبے کا پردہ بھی پکڑا ہو تو اس کو قتل کر دو یہ اعلان ہو چکا ہے اس لیے میں ایسی ترتیب سے حضور کی مجلس میں داخل کروں گا تمہیں یعنی کہ تم جو ہے فوراً کلمہ پڑھ لینا یہ عثمان سمجھاتے لے گئے فوراً تم پڑھ پڑھنا کلمہ پڑھو گے تو ظاہر بات ہے کہ آ گئے پھر اس کے بعد جو ہے ترتیب تعلق عثمان جو ہے وہ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی صحابہ جو ہے وہ سامنے بیٹھتے تھے ان میں سلمہ خیمے بھی تھی کہ خیمہ لگا ہوا ہے ماں سلما جو ہے وہ ام سلمہ خیمے میں ہے تو ام سلما کو جب پتہ چلا کہ ابو عبداللہ ابن بھی سرا آ رہے ہیں بہت دعا مانگی اے اللہ میرا رشتہ دار ہے اسے محروم مت کرنا جیسا اپنے رشتہ دار کی اپنے گاؤں کی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے گاؤں گٹھامن کی بہت فکر رہتی تھی کوئی بھی جماعت آتی کوئی بھی قرب جوار کے لوگ آتے تو کہتے کہ بھائی ہمارے گاؤں والوں پر محنت کرو ہمارے گاؤں والوں پر محنت کرو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دعاؤں کی برکت سے ہمارے گاؤں کو اللہ نے بہت قبول کیا مفتی بھی بن گئے مدرسے بھی بن گئے ماشاءاللہ علماء پیدا ہو گئے حافظ پیدا ہو گئے اللہ نظر بد سے بچا اور خوب چلائے آفیت کے ساتھ فکر ہوتی ہے قوم کی حضرت عثمان جو ہے وہ لے کر آئے عبداللہ ابدیبی سرا کو سامنے اور حضور سے کہا کہ حضرت یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے عبداللہ بسرا معاف کر دیجیے تو حضور نے یہ موڑ لیا یوں لے کر آ گئے تو حضور نے یوں موڑ لیا دیکھا نہیں حضور نے بہت بڑی چیز ہے نبی کسی سے آخر پھیر لے یہ بہت بڑی چیز ہے نبی نے آخر پھیر لی وہ ایک اللہ نے آخر پھیر لی آسمان نے آنکھیں پھیر لی ہواؤں نے پھیر لی فضاؤں نے آنکھیں پھیر لی سب ناراض تب عثمان جو ہے یہ بڑے جری تھے اور دامد بھی تھے کے تو یہ لے آئے تو حضور نے پھر یوں سامنے دیکھا سامنے تو حضور نے خود سے پوچھا ہاں کیا چاہتے ہو عثمان کہ حضرت یہ معافی مانگنے آئے ہیں آپ نے خود نے کہا کیا کہتے ہو کہرا سے مجھ سے چوک ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیجیے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ کا رسول اللہ جاؤ انہیں لے جاؤ تو عبداللہ ادنی بھی سرا ان کے ہمت نہیں ہوئے وہ حضور کو دیکھیں ٹھیک ہے کوئی مارے گا نہیں جان بچ گئی لیکن اب وہ حضور کے دل کے اندر جو پھانس پڑی ہوئی ہے چبھن ہے یہ چبھن کیسے دور ہوگی بعض مرتبہ ظاہر کا معاملہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اندر کی چبھن کیسے دور ہو اندر ایک معاملہ ہوتا ہے نا دل کے اندر وہ چبھن کیسے دور ہو تو عبداللہ ابن سرا کہتے تھے کہ ٹھیک میں مسلمانوں کی جماعت میں آ تو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں تھے میں کبھی کبھار قریب پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا تو حضور کو پتا چلتا ہے کہ عبد اللہ تو حضور اپنا چہرہ نیچے کر کے ایک طرح کے سامنے آ کر بیٹھا تو آدمی پوچھے بھائی کیا حال ہے آپ کا کیسے طبیعت ہے آپ کے لیے بچے خیریت سے ہیں تو آدمی کو ایک دو بول سے بھی خوشی ہوتی ہے اور نبی کسی کو پوچھ لو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو عبداللہ جیب اس کہتے تھے کہ مجھے اتنی شرم آتی تھی اتنی شرم آتی تھی کہ میں آپ جی بھر کے حضور کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا جب عبداللہ جیب اس طرح روانہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا علیہ سمین کم رجل الرشید تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا جب میں میرے چہرہ موڑ رہا تھا اس طرف کر رہا تھا اس طرف کر رہا تھا تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا اسے قتل کر دیتا تو ایک صاحبی کھڑے ہوئے حضرت اگر آپ ہمیں اشارہ کرتے ہم قتل کر دیتے اس کو تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں ہے آنکھوں کا اشارہ کرنا یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے آنکھوں کا اشارہ کرتے ہیں یہ نفاذ کی نشانی ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یہ اشارہ کرتے ہیں نہ ہمارے شریعت میں یہ چیز نہیں ہے جو ہے آدمی صاف کہہ دے نہیں کہنا ہے تو خاموش رہے لیکن آنکھوں سے اشارہ نہیں کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے تو کہا اچھا آپ اشارہ کرتے صحابی نے کہا حرم میں تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں ہے اب عبداللہ اللہ میں سرا نے بیت اللہ کے سامنے دعا مانگی ہے اللہ چوک ہو گئی بہت دور ہو گیا اب مجھے مجھ سے تو بڑا کام لے لے کہیں پر بھی تو مجھے ایسے ایسے مجھے موت دے کہ جس سے تو راضی ہو تیرے رضا والی موت دے اسقلان کے ذمہ دار بنے بعد میں عمر انہوں نے پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک زندہ رہے بعد میں صدیق اکبر کے وفات تک بھی زندہ رہے بعد میں حضرت عثمان نے انہیں اسقلان بھیجا اور وہاں کی کوئی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی بہت کام کیا اور یہ کہتے تھے کہ اللہ جی میرا اسلام میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دیا جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اسلام گئے اور پھر جو ہے دل ان کا بہت بھرا ہوا تھا قرآن بہت پڑھتے تھے اور جب یہ آیت آتی تھی سبھی العلیم والی یہ بھی لکھا ہے تو پڑھتے تھے نا تو بہت روتے تھے ارے یہی تو پھنسا تھا میں ارے یہی تو پھنسا تھا اردو نے لکھوائی نہیں سمجھ علی میں نے علی میں نکیم کہا تھا ارے یہی تو پتا تھا بہت روتے تھے تو بیوی پوچھتی کیوں روتے ہو بولے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے یاد آتا تھا وہ دن وہ دن یاد آتا تھا کہ اردو نے لکھوایا ہے اور میں نے لکھا کیا اور میں نے کیا کیا اس لیے زیادہ آدمی کو ہونا چاہیے سیدھا سیدھا اسلام کے احکامات تو پورا کرے آدمی اصطلان گئے فجر کی نماز کے لیے وہ نکل رہے تھے امام تھے کیونکہ ذمہ دار تھے تو امامت ہی کراتے تھے اپنے گھر سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی ہے اللہ میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بس جب بھی تو مجھے بلائے تو نماز کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا لینا اس لیے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا کیا میرا ایمان مضبوط ہے میرے دل میں تو بسا ہوا ہے تیری محبت بھی میرے دل میں ہے اور جو کچھ چوک ہوئی تو معاف کر دینا یہ راستے میں دعا مانگتے مانگتے مسجد میں آئے کتابوں میں دیکھا ہے اور اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے وہ کہا بھی سفید سیدھی کرو مجمع ان کے پیچھے بہت نماز پڑھتا تھا قرآن اچھا پڑھ لیتے تھے تو جو ہے نماز فجر کی نماز میں جو ہے انہوں نے سورے فاتحہ بھی پڑھی سورت بھی پڑھی دوسرے رکعت میں بھی کھڑے ہوئے سورے فاتحہ پڑھی سورت پڑھی اور بیٹھے تشہد میں اور پھر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئی ایک سلام پھیرا دوسرا سلام پھیر نہیں سکے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اسکلان میں ان کی قبر عبداللہ ابن بھی سرا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی تو آخرت کا خوف عمر ابن عبد العزیز کو آخرت کا خوف تھا جب عمر ابن عبد العزیز کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلام کو بلا کر کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں میری ایک خواہش ہے عمر ابن عبد العزیز کہہ رہے ہیں میری ایک خواہش ہے ساری خواہشیں پوری ہو گئی ایک خواہش ہے اور تم خبر رکھنا میرے جتنے بھی داد بھائی یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو قبر میں میں نے دفن کیا ہے داخل کیا ہے میں نے سب کے چہرے دیکھے قبر میں جانے کے بعد قبلے سے ان کے چہرے ہٹ چکے تھے یہ گورے چکتے تھے سارے کالے ہو چکے تھے اب میں بھی جا رہا ہوں تو میرا بھی چہرہ دیکھنا اس لیے کہ بنو امیا کا میں بھی ہوں بنو امیا کے وہ بھی ہوں خاندان تو ایک ہی ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ذرا تو دیکھنا چنانچہ انتقال ہوا انتقال بھی زہر کسی نے دے دیا تھا وہ کس طرح میں سناؤں گا اس میں ان کا انتقال ہوا زہر کا زہر شرائط کر گیا تھا عمر عبد العزیز کو کفلایا گیا ان کو غسل دیا گیا امیر المومنین کے انتقال کے اوپر جو غم ہوتا ہے ملک میں وہ غم اور جب ان کا جنازہ قبر کے قریب رکھا گیا ہے او ہو یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جنازہ لایا گیا جنازے کی نماز ہو گئی اب جنازہ قبر میں داخل کرنا ہے ان کو قبر میں تو وہاں رکھا تیز ہوا چلی تیز ہوا ایسی ہوا تیز چلی کہ سارے جتنے جنازے میں فکا علماء صالحین عابدین سب جتنے تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے کہ کیا ہو رہا ہے تیز ہوا ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی اور ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے کہ غلام گھبرا ہے کہ کئی اللہ کا عذاب تو نہیں ہے کہا تھا اس کی نصیحت کی تھی کہ اللہ کا عذاب تو نہیں اسی تیز ہوا کے اندر ایک پرچہ آیا یہ بھی میں لکھا سب نے دیکھا یوں گھومتا گھومتا گھومتا سب دیکھ رہے پتہ نہیں ایک خط کیا آ رہا ہے کاغذ کیا آ رہا ہے اور وہ آیا اور آتے ہی عمر ابن عبد العزیز کا جو کفن تھا اس کے اندر ہی داخل ہو گیا چونکہ سب نے دیکھا پوچھا ان کے بیٹوں سے کیا کریں گے یہ پرچہ جو ہے اندر گیا ہم دیکھیں کیا ہے پرچہ اس طرح سے اندر تو جاتا نہیں ہے بے آتا ہے اوپر رہتا ہے اوپر سے اڑ کے نکل جاتا ہے بیٹوں نے اجازت دی دیکھنے کی اجازت ہے وہ تھے اس زمانے میں جو ہے خیر القرون کا زمانہ تھا ان کا دیکھو کیا ہے جب وہ پرچہ کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز پر جہنم کی آگ کو اللہ نے آج حرام قرار دے دیا ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہے دفن کیا دفن کرنے کے بعد مصاحب نے جو ہے گاٹ کھولی چہرہ دیکھا تو میرے کی طرف چہرہ ہے اور روشن چہرہ خوبصورت روشن چہرہ انتقال ہوا انتقال کے بعد ایک بہت بڑے اللہ والے تھے تو ان کا ایک شہید دوست تھا روزانہ اس کی خواب میں وہ شہید آتا تھا روزانہ یہ بات مرتبہ ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا مرحوم جو مر کے قبر میں چلا گیا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا یہ چیز ہے جھوٹ یہ دنیا کے لیے ہے کہ دنیا میں آدمی سچی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے مرنے والا جو مر کے قبر میں چلا گیا اب جو بھی کہے گا وہ سچ کہے گا کیونکہ وہاں جھوٹ والا دروازہ بند ہے سچ والا دروازہ ہے وہاں وہاں ہیرا گری نہیں کہ جھوٹ والا جو دروازہ ہے جھوٹ والی جو بات ہے ساری ختم اب سچی سچی دنیا ہے وہاں تو وہ شہید تھے ان کے دوست تھے تو روزانہ وہ اللہ والے کے خواب میں آتے تھے ایک دن وہ اللہ والے کے خواب میں نہیں آئے تو اللہ والے گھبرائے کہ بھائی میرا دوست خواب میں نہیں آیا روزانہ خواب میں آتا تھا باتیں کرتا تھا وہاں کی چیزیں بتاتا تھا دوسرے دن خواب میں آیا تو اللہ والے نے سب سے پہلا سوال کیا بھائی کل کیوں نہیں آئے تھے خواب میں چھ مہینے سے تم میرے خواب میں آتے ہو اور میں تمہارے لیے کتنا استغبار کرتا ہوں تمہارے آنے سے مجھے سکون مل جاتا ہے لیکن کل نہیں آئے پورا چوبیس گھنٹہ انتظار میں رہا کہ میرا دوست خواب میں کیوں نہیں آیا کہیں جہنم میں داخل نہیں کر دیا گیا یہ کچھ معاملہ تو نہیں ہوا اس نے کہا نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے تو کیوں خواب میں نہیں آئے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا تو جتنی شہیدوں کی روحیں تھی سب کو اللہ نے حکم کیا کہ جا کر جنازے کی نماز پڑھو ہم جنازے کی نماز کے لیے گئے تھے اس میں مشغول تھے اس لیے میں نہیں آ سکا اور کوئی بات نہیں یہ اللہ نے عزت دی کیوں ان کے اندر کوالٹی دی ان کو عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دینے والا ان کا غلام تھا عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت خراب رہنے لگی کتابوں میں لکھا ہے بخار بہت آتا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے شاہی حکیموں کو بلایا شاہی حکیموں کو اور یوں کہا بھائی مجھے بخار بہت آتا ہے دیکھو کیا ہے انہوں نے دیکھا شاہی حکیموں نے کہا کہ حضرت آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے کیوں یہ فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کی انتڑی کٹ چکی ہے گردہ بھی کام نہیں کر رہا ہاڑ بھی کام نہیں کر رہا ہے بالکل آخر رشتے میں پورے بدن میں زہر پھیل گیا ہے یہ مجھے زہر کس نے دیا میں تو سب کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہا ہوں کوئی بڑھیا بھی جی آ کر اگر عمر عبد عبدالعزیز کو کہتی ہے نا بڑھیا بڑھیا بھی جی آ کر کہتی ہے عمر ابن عبدالعزیز کو اور یہ کہتی ہے کہ میرا فلاں جھونپڑا ہے فلاں نے قبضہ کیا ہے عمر عبد عبدالعزیز خود جا کر کاغذات دیکھ کر دلیل دیکھ کر وہ بڑھیا کو جھوپڑا واپس کرواتے ایسا انصاف قائم کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے تو عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا اپنے غلام کو تنہائی میں کوئی نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے غلام بیٹھا بھیا کیا تو نے مجھے زہر دیا ہے تو پہلے تو تھوڑا سا نہ یہ بھی کرتا ہے جس عادت ہے آدمی کی کیرا فیری کی نہ یہ بھائی دیکھو اگر تم نے مجھے زہر دیا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں ہماری آخرت کی تیاری کروں دنیا سے جانا ہے تو اس نے اقرار کیا ہاں میں نے زہر دیا ہے تو عمر مطلب عبدالعزیز نے کیا سوال کیا کتنے پیسے ملے یعنی تجھے تو نے مجھے زہر دیا یہ نہیں پوچھا کس نے تجھے پیسے دیے تھے یہ نہیں پوچھا نہیں جس نے بھی دیا وہ ٹھیک ہے لیکن تجھے کتنے پیسے ملے اس نے کہا دو ہزار دینا دو ہزار سونے کے سکے تو عمر ابن عبد العزیز نے کہا میری قیمت تو نے دو ہزار دینار لگائی اب وہ خاموش شرما رہا ہے تو عمر ابن عبد العزیز کیا کہتے ہیں دیکھ بھائی میں کچھ باتیں تجھ سے کہتا ہوں یہ تنہائی کی باتیں کتابوں میں تو بات بھی آئی لیکن یہ تنہائی میں بات کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو ہزار دینار تو بیت المال میں داخل کرا دے ہو سکتا ہے کسی کا حق ہوگا جو دینے سے رہ گیا ہوگا تیرے ذریعے سے تج تک وہ مال پہنچائے تو وہاں داخل کرا دے نمبر ایک دوسرا تو گھبرانا مت میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا یہ کوالٹی میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا کوئی نشاس نہیں لے گا تیسرا یہ کہ چونکہ نے زہر دیا ہے لوگوں کو پتا چلے گا کہ تھی زہر دیا تو لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں جلدی سے اس مہینے کی تنخواہ لے لے اور تنخواہ لے کر جلدی سے تیرے گاؤں چلا جا تاکہ کوئی تجھے ڈھونڈے ہی نہیں میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا یہ کوالٹی والے لوگ تھے آج تو اگر بیوی تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دے تو بمبئی کے لوگ تو شہزادے ہوتے ہیں بمبئی کا پانی جو ہے نا آدمی کو بوڑھا نہیں کرتا جتنا بوڑھا ہوگا اتنا جوان بنے گا یہ بمبئی کے پانی کی خصوصیت ہے کہ جتنا بڑھاپے میں جائے گا اس کو جوانی سوچے گی معمولی سب نمک کا زیادہ پڑ گیا کھانے میں تو آسمان نیچے زمین اوپر یا تو ملی ہو اوپر مت ملی ہو اور وہاں زہر والا وہ اقرار کر رہا ہے اقرار کرنے کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے اقرار کر لیا بات ختم ہو گئی ہمارے عبد العزیز نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا اور تنخواہ لے لے تنخواہ لے کے تو چلا جائے خیر وہ روتا ہوا مسافہ کر کے یہ کہا پوری زندگی تمہارے ساتھ گزری پتہ نہیں میں نے آخر میں کیا کر لیا یہ کہا جا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تجھے معاف کرے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے معاف کرے میں نے معاف کر دیا اللہ بھی تجھے معاف کرے یہ کوالٹی تھی آج یہ کوالٹی ہے جب عمر ابن العزیز کا انتقال وقت بالکل قریب آیا علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو سب چیزیں مر جاتی ہیں لیکن کان نہیں مرتے کان کی روح سب سے آخر میں جاتی ہے کان کا سندر باقی رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے کیا ہوتا ہے اسی لیے کہتا ہے قدی بونی قدی جلدی لے چلو جلدی لے چلو بھائی میں اچھا ہوں مجھے جلدی لے چلو مجھے کیوں رکھا ہے یہاں پر وہ سنتا رہتا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال کا وقت آیا تو کبھی غنود کی ہو جاتی تھی لوگ سمجھتے تھے انتقال ہو گیا پھر آنکھیں کھولتے تھے تو بیٹے ان کے سب داماد ان کی بچیاں سارے بزارا یہ کہتے تھے بھائی وہ غلام کہاں ہے غلام غلام کو پکڑو وہ غلام کہاں ہے غلام عمر ابن عبدالعزیز نے سن لیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے انتقال سے پہلے کہا سنو اس غلام کو میں نے معاف کر دیا ہے کسی کو بھی قصاص لینے کا کوئی حق نہیں ہے تم سب گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا ہے اور اس لیے معاف کیا کہ ہماری شریعت میں تین نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا حساب جس کا چیک اللہ دے گا اس میں سے ایک نیکی یہ ہے فمن آفا واسل فاجر جو معاف کر دے صلاح کر دے اس کا حجر اللہ پر ہے اس کا چیک اللہ دے گا حشر کے میدان میں کہا جائے گا کہاں ہے معاف کرنے والے اس آپ تم نے معاف کیا تھا مجھ سے ریٹ آ کے لے لو یہ نیکی تولی نہیں جائے گی دوسری نیکی روزہ روزہ تولا نہیں جائے گا روزے کا ریٹ اللہ دے گا کسری نیکی جھیلنا ان نما یو پستا درون بغیر حساب جو جھیلے گا کسی کام کے خاطر جن کے خاطر جھیل لیا برداشت کر لیا نگل گیا امریکہ کے کینیڈا کے پورے سفر میں نے بیانوں میں کہا ہے نگلو اگلو مت بس تو کوئی معاملہ آگے نکل جاؤ اگلو مت اگلنے سے کتنا ہوگا نگل جاؤ آدمی برداشت کر لے گا جھیل لے گا چلو ان نما یو پستا درون بغیر حساب نیکیاں کی ان نیکی کی وجہ سے کیا اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہمیشہ کے لیے اللہ نے معاف کر دیا یہ بنو امیہ ہمیشہ یاد رکھنا چھپی نیکی بھی کرو اللہ نیکی بھی کرو اللہ کے لیے کرو اللہ کو کہہ کے کرو اے اللہ مسجد میں آؤ تو اب دل صرف دل میں اتنا کہہ دو اے اللہ تیرے لیے آیا ہوں اتنا نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے کوئی پیسہ لگتا ہے اتنا کہنے میں اتنا کہے کہ اللہ نے تیرے لیا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کیا امی جان بہت حالات میں ہوں کچھ مختصر نصیحت کر دیجیے تو حضرت عائشہ نے کہا اے معاویہ اپنا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر تیرا اور بندوں کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا کرو گے انشاءاللہ بھائی چلو آج آج آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں زندگی بھر کے لیے یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیجیے آپ آج کل لوگ کاروباری معاملہ میں بہت پریشان ہیں بہت آسان ہے ہر فرض نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد اطمینان سے سات مرتبہ لیلا سے قریشن پڑھنے کی عادت ڈال دو بس ہر فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی دعائیں پڑھ لی گھر جاتے جاتے یا مسجد بیٹھ نماز فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے اپنا پہلے سنت مقدم ہے موقع ہے دوسری دعائیں وہ مقدم ہے سات مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یا جو عورت ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد اخیر میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جاتے جاتے وضو کی حالت میں بغیر وضو کی حالت میں سات مرتبہ سور لیلا سے قریشن پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو اس کی انشاءاللہ شاء پچاس نسلوں تک اللہ روزے کے دروازے کھول دے گا سات بچوں کے لیے آدمی کاروبار کرتا ہے نہیں کرتا بینک بیلنس بند کرتا ہے اس سے بڑا بینک بیلنس کوئی نہیں سات مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ جب اللہ بہت مال دے تو ہم کو بھی دو گے نہیں دو گے بھائی جب آواز جھیلی نکل رہی ہے ہماری فیس دو گے نہیں دو گے بھائی تو ہماری فیس کیا ہے معلوم ہے نا دین کے جزاک اللہ نہیں بھائی جزاک اللہ تو بہت ہو گیا وہ کہتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت ہو گیا وہ تو بہت سن لیا اب ہماری فیس یہ ہے کہ آپ حضرات دین پر آؤ تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اب ہماری خواہش اور کوئی نہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں دین آ رہا ہو اور وہ دین پر جو عمل کرو گے اس عمل کا ریٹ سواب مشکل دے دے اور جتنے لوگ کریں گے جتنا ہمارا سبق آتا ہے اب جتنے لوگوں کو پھیلا ہوگا میں روزانہ دعا کرتا ہوں اہتمام کے ساتھ کہ اللہ جو میرا سبق سنے اس کو آگے بڑھائے اس کو خوب ترقی دے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے کوئی غلط بات تو ہم کہتے ہی نہیں کوئی شرک کی بات تو بتاتے ہی نہیں اس لیے ہماری فیس یہی ہے کہ زندگی میں دین آنا چاہیے ہم بہت دور چلے گئے ہم بہت دور چلے گئے اس لیے ہمارا یہ رمضان کا مہینہ چودہ سو چالیس کا یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارا مہینہ انقلابی مہینہ زندگی میں دین داری آ رہی ہو لاؤ گے انشاءاللہ بھائی اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اگر مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعائیں پارٹنر رہو گے کرو گے انشاءاللہ اچھا۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ تھوڑا سا ایک پڑھ لو یا حیو یا قیوب برحمتی کا صغیر اسلحلی شانی کلہ ولا تکلنی الا نفسی طرف تعین یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے صبح شام پڑھنے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا بیٹا ایک ہدیہ دیتا ہوں زندگی بھر مرتے دم تک صبح شام اس دعا کو تو مت چھوڑنا نبی اپنی پیاری بیٹی کو دے رہا ہے تو خالی پیاری بیٹی کو نہیں دے رہا اس کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے تو میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے کئی عربی میں بھی ہے کئی زبانوں میں ہے اس کو خرید لیجئے صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالیے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں روزے کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں روزے سے متعلق آج ایک اہم مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت وجود میں نہیں آ سکتی بخاری شریف کی سب سے پہلی ہی روایت ہے ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نماز لے لو نیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی زکوٰۃ لے لو زکوٰۃ کے لیے بھی نیت ضروری ہے حج لے لو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے تو اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے جو بغیر نیت کے ادا نہیں ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اگر کسی نے دل میں یہ سوچ لیا کہ آج کا دن میرا روزے سے ہے تو اس کی نیت ہو گئی نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن انسان دل میں جو ارادہ کرتا ہے اسے اپنی زبان سے بھی ادا کر دے تو یہ افضل طریقہ ہے زبان سے اگر کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی آج کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں ایک حدیث ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور مہاتم المؤمنین سے پوچھا کہ بھائی آج کچھ کھانے کے لیے ہے کہا کہ بھائی آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے فنی سوائم علی چلو ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہوں تو حضور نے اپنے روزے کی نیت کا زبان سے اظہار کیا اس سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان سے نیت کا ادا کرنا یہ بدعت نہیں ہے اس وقت میں ایک طبقہ ہے جو زبان سے نیت کے ادا کرنے کو بدعت سمجھتا ہے یہ بدعت نہیں ہے بہتر ہے اسی کے اندر یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ رمضان میں یہ کہے کہ بھی میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں کوئی حیرت نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے لیکن صرف اتنا بھی کہہ دیا کہ میں آج روزے سے ہوں تو بھی نیت ہو گئی اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو متعین ہی ہے رمضان اور فرض ان دونوں لفظوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج روزے سے ہوں روزہ ہو گیا اس کا اسی میں یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ بہت سی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے ابھی شہری ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اس نے روزے کی نیت کر لی اب وہ سمجھتا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد اب کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے میرے لیے جیسے حرم شریف میں لوگ جاتے ہیں الوداعی طواف کرتے ہیں الوداعی طواف کرنے کے بعد سوچتے ہیں بھائی اب حرم حرم نے جو ہے نا وہ ہمارا بائی کاٹ کہہ دیا اب حرم میں جا ہی نہیں سکتے نہیں الوداعی طواف آپ نے کیا اس کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں تو ابھی شہری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ نے نیت کر لی لیکن ابھی شہری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے تو اس دوران بھی اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھیے کہ دیکھیے رمضان کا جو روزہ ہے اس کی نیت رات سے رات کا مطلب غروب آفتاب سے لے کر زہوئے کبرا سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے اگر شہری صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لی بہت اچھا ہے اس وقت میں نیت کرنا بھول گئے تو جاوئی کبرا سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں یہ زحوئی کبرا کسے کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان دونوں کے بالکل درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے جھاوئی کبرا کہتے ہیں اور سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیان کا پورا جو وقت ہے اسے زوال کہتے ہیں تو زحوئی کبرا اور زوال کے درمیان تقریباً پونا گھنٹہ ہوتا ہے لوگ بہت سے مسائل کو زہوائے کبرا والے معاملات کو زوال سے سمجھتے ہیں تو زہوائے کبرا جو ہے وہ زوال سے پونا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے زہوائے کبرا سے پہلے پہلے تک نیت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے یہ گنجائش اس لیے بتائی کہ بعض معاملات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے انسان صبح ہی کے وقت میں نیت نہیں کر پاتا ہے طبیعت بہت خراب ہے کہیں اچانک خراب نہ ہو جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا پھر توڑوں گا تو مناسب نہیں ہے تو کھانے پینے سے رک جائے اور زہوائے کبرا سے پہلے پہلے تک دیکھتا رہے اگر طبیعت میں بشاشت ہے نیت کر لے اس کا روزہ ہو جائے گا آگے بات سمجھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا من لا تراه العيون ولا يصفه سور ولا تو خال تن بلا تو بلا یش دوائ لل جبال می لل بہار واجد کپرل امتار وا وعدد قل اش وعدد واجد ما اب لا لئی لئی لو آشر کا لہار یا ملا تاری مین سما سمار ولا ارض ولا بحر ما في بہ ولا جبل ما في واري لما من الخير كله عاجله کل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله آجلی ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها باجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازنين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا حنان يا منان يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان في صدر مخدود و فل ممدود و ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة عمانس القل جنا اللہ اللہ کل جار اللہ عید نانؤ دیکمینار اللہ ناؤ دیکم نندار اللہ عمدی کمی نندار اللہ محدنا پیمئی وا بھی نا پی منا فی بلنا پی منت توليت مبارک لنا بمارکلا وقنا واصرف عنا شر ما ولا عزیز و یا غفار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہم جیسا گنہگار نہ تیرے زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ہیرا حرم نے دیکھا نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا نہ تیرے سمندروں نے دیکھا نہ نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ سورج اور ستارے اور چاند نے دیکھا ہم نے ایسے گنا کیے ہیں کہ آسمان بھی شرما جائے کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں گاروں کو لیکن یہ دو ہزار انیس کے گنہ گار تو بڑے عجیب لوگ ہیں اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے وہ پات اللہ عموم تو ہے گلاف و باپ و علم اے اللہ فرمانے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے تو نے تیرے کرم سے رمضان کا مبارک مہمان دیا ہے اس کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ یہ یہ مبارک مہینہ یہ نیکیوں کا چمن ہے یہ تیرے رحمتوں کا چمن ہے یہ تیرے مغفرتوں کا چمن ہے اے اللہ اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں تو پھر پتا فرما کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا یہ چمن ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا آئندہ سال کا یہ مہمان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں قدر کرنے کی تو پھر فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما ہمارے آج کے سبق کو قبول فرما قرآن کے ترجمہ کرنے کو قبول فرما بیانوں کو قبول فرما اقدام اور اقلام کو قبول فرما اے اللہ جو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو بھی قبول فرما اور ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کر آیا ہو اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما اور اس کو بھی معاف فرما دے ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں اور بیماریاں آتی ہیں ان سے بھی تو ہمیں بچا لے اے اللہ راتوں میں تیری طرف سے خیریں اترتی ہیں اور انہیں راتوں میں تیری طرف سے شر اور برائیاں اترا کرتی ہیں اے اللہ خیروں میں ہمارا حصہ عطا فرما شر اور برائی سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے یہ مجمع جو ہماری مہندی مسجد میں آمین کہہ رہا ہے اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی آمین کہی جائے اور جب بھی آمین کہی جائے ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لاحق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے ایمان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے مرنے کے بعد یہ قرآن ہمارا بہترین ساتھی بن رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما اپنے فضل سے آتا فرما آخر میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت سے نواز دے اے اللہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے اے اللہ جتنے برادران وطن ہیں ان کو ایمان سے نواز دے اور ان کو ہدایت سے نواز دے تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے تیرا چاہ لینا کافی ہے تو نے چاہا تھا حضرت عمر کی ہدایت کا فیصلہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے عبداللہ ابن بھی سرح رضی اللہ اور اے اللہ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اے اللہ وہی نگاہ کرم ہمارے برادران وطن پر بھی ڈال دے اور ان کو اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما اور ہمیں بھی تیرے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ جتنے بھی تیرے انبیاء گزرے ہیں ان کو کروڑوں سلام اور جتنے تیرے صحابہ تیرے نبی کے صحابہ گزرے ہیں ان کو بھی کروڑوں سلام اور جتنے نیک بندے گزرے ہیں ان کو بھی کروڑوں سلام اس لیے کہ تو نے قرآن میں کہا ہے کل الحمد للہ مسلام عباد ہل ندی آپ نے جو ہے سلام بھیجا ہے نیک بندے بندیوں پر اے اللہ وہی سلام ہمارے طرف سے بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلڈ فرما کر بٹو آرام نصیب فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے اللہ ہم سب امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما اور جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اور تیری شاہ نشان رحمت نازل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما سبحان نرب کرم دل عزت عام سے بھول و سلام الحمد لله رب العالمين